في في أول كلامنا كلامنا اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد أوسط آخر كلامنا معزز سامعین کرام یہ دنیا حوادث پریشانیاں مسائل آفات اور بلیات سے گری ہوئی ہے اس دنیا میں رہ کر اگر کوئی اس سے دامن چھوڑانا چاہے مجھے مصیبت نہ آئے بیماری نہ آئے پریشانی نہ آئے اور کسی حادثے کا میں شکار نہ ہوں تو کم از کم اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے اللہ نے اس دنیا کے لیے جو نظام بنایا ہے اس نظام سے انسان کو دو چار ہونا ہے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی غذا کوئی انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اولاد ہے تو اللہ نے شادی کا سلسلہ رکھا اناج غلہ ہے اللہ نے کھیتی باڑی کا سلسلہ رکھا اللہ کا جو نظام ہے فطرت اللہ فتر لا تبدیلا اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے مصیبتیں اگر نہ آنی ہوتی تو انبیاء علیہ السلاط وسلام آرام کی زندگی گزار کر جاتے ہیں بیماری اس دنیا میں نہ آنی ہوتی تو حضرت ایوب علیہ السلام بیمار نہ ہوتے میاں بیوی کا جھگڑا اگر نہ ہوتا حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی بیوی میں اختلاف نہ ہوتا باپ بیٹے میں نزا نہ ہوتا اختلاف نہ ہوتا حضرت نو علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے اندر اختلاف نہ ہوتا خاندان میں ٹکراؤ نہ ہوتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب خاندان قریش میں ٹکراؤ نہ ہوتا یہ سب کچھ ہوا اس لیے کہ یہ دنیا ہے بلکہ اس دنیا میں جو زیادہ پرہزگار ہے متقی ہے اللہ کے اللہ کے پیغمبر کے قریب ہے زیادہ پریشانیاں اس کو آتی ہیں حدیث پاک میں بڑی عجیب و غریب چیز بیان کی گئی مومن کی مثال اس شاخ کی طرح ہے جو کمزور ہے اور منافق کی مثال اس کھجور کے تنے کی طرح ہے جو مضبوط ہے ایک کمزور شاخ مشرق سے ہوا آئی تو مغرب کی طرف جھک گئی مغرب سے آئی تو مشرق کی طرف شمال سے آئی جنوب کی طرف اوپر سے دباؤ ہوا برسات کا تو نیچے جھک گئی اور منافق وہ کہتے ہیں نا لوگ میں زندگی میں کوئی ٹیبلٹ نہیں کھایا کوئی انجیکشن نہیں لیا ہاسپٹل نہیں گیا یہ کوئی کرامت نہیں ہے اگر یہ کرامت اور بزرگی ہوتی تو ایوب علیہ السلام نے گناہ کیا تھا جو بیمار ہوئے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا تھا بلکہ آپ نے تعریف فرمائی کہ مومن کو بخار آئے گنا ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم کے اندر پتے گرا کرتے ہیں اور ایک روایت میں فرمایا مومن جب بخار سے نکلتا ہے ایسے نکلتا ہے گویا اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو اور اس کو پیدا کیا ہو یہ کیوں کہا گیا اور پھر آقا نے فرمایا اشد البلائی امبیا الامسل فل امسل سب سے زیادہ دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں حضرات انبیاء نہیں مسلط و السلام کو آتی ہیں کوئی اس دنیا میں پریشانی سے بچ نہیں سکتا پریشانی اس دنیا کا خاصہ ہے کانٹا لگے چبن نہ ہو پھول آئے خوشبو نہ ہو آگ پر پیر لگے گرمی نہ لگے اور برف پر ہاتھ لگے سردی نہ ہو ناممکن اور اس دنیا میں رہے اور کہے کہ صاحب میں امن سے ہوں چین سے ہوں سکون سے ہو تو پھر اللہ تعالی نے کلام پاک میں رشاد فرمایا اللہ اولیا اللہ علیہم اللہ یا زنون اللہ کے جو ولی ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں اور کوئی غم نہیں آرام کی زندگی گزارتے ہیں اور ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ اہل تخوا پرہیزگار صحابہ کرام تعمیم انبیاء اور انبیاء کے جو جتنے قریب ہے سب سے زیادہ آرام کی زندگی ان کی زندگی ہے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے نشاد فرمایا ہم فقیروں کی زندگی میں جو سکون اور راحت ہے ہمارے پھٹے پرانے بوریے میں ہم جو زندگی گزارتے ہیں اور جو سکون ملتا ہے اگر وقت کے بادشاہوں کو پتا چل جائے تو وقت کا بادشاہ تلوار لے کر جنگ کر کر ہم سے یہ نعمت کو حاصل کرے گا دو باتیں الگ الگ ہیں حدیث تو کہتی ہے پریشانی آنی چاہیے مصیبت آنی چاہیے اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ سکون کی زندگی اہل ایمان کی ہے مصائب کا آنا اس دنیا کی ایک خاصیت ہے اس سے نہ پیغمبر بچا ہے نہ ان کے ماننے والے بچے ہیں بلکہ پیغمبر کے قریب جتنے بڑے لوگ ہیں اور جتنے متقی ہیں چاہنے والے ہیں جو جتنا چاہے گا اسے اتنی ہی آزمائش آئے گی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا قصور تھا کہ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کیا قصور تھا کہ آپ کے پیٹ پر کوڑے لگائے گئے ایمان بخاری رحمت اللہ علیہ ایک وقت تھا کہ دنیا میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا اسی بخارا اور سمر کی سرزمین سے آپ کو زلیل کر کے نکالا گیا تنہا تھے بخاری ایک وقت وہ آیا ابو حنیفہ جل گئے تنہا امام احمد ابن حنبل پٹ رہے ہیں تنہا امام مالک دشمنیوں کا سامنا کر رہے ہیں تنہا امام بخاری بخارا سمر سے نکل رہے ہیں تنہا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں عالم تنہا پڑ گیا کسی مجلس میں وہ نہیں جاتا اس کو کوئی مجلس میں نہیں بلاتا امام ابو حنیفہ تنہا نہیں پڑے تھے امام احمد ان میں تنہا نہیں پڑھے تھے تنہا ہونا یا ساتھ ہونا یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ حق کے راستے سے قدم نہ بگائے فوٹو کون پکڑتا ہے ویڈیو کون پکڑتا ہے شہرت کا پجاری کون ہے حق کے راستے سے قدم نہ بگائے یہ دلیل ہے بھیڑ تو اگر فلم میں کام کرنے والا کوئی رنڈوا یا رنڈی آ جائے بھیڑ تو وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے جمعہ سے زیادہ بھیڑ وہاں لگے گی کیا آپ کہیں گے کہ فلاں خان صاحب مفتی صاحب وہ جنتی ہے بھیڑ زیادہ لگ رہی ہے لوگ ٹکٹ دے کر ان کا شو دیکھتے ہیں اور جلسوں کے اندر کھانا رکھا جاتا ہے لڈو رکھا جاتا ہے تام متبرکہ رکھا جاتا ہے بوندی رکھی جاتی ہے مسکا مارا جاتا ہے تعریفیں کی جاتی ہیں لوگ آتے نہیں تو کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ راستہ صحیح نہیں اور وہ راستہ کہ ہزاروں روپے ٹکٹ دے کر لوگ ان کا شو دیکھنے جا رہے ہیں ایک جھلک دیکھنے کے مشتاق ہیں کیا وہ حق پر ہے یہ بھیڑ جمانا حق و باطل کی دلیل نہیں ہے پیغمبر تنہا نہیں پڑے تھے آج ابو طالب نے آ کر کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے اب بہت ہو گیا باپ بیٹے میں جدائی میاں بیوی میں جدائی خاندان خاندان میں جدائی یہ کیا ہے کمپرومائز کرو سلاح کرو تنہا پڑ گئے تھے آقا پورا عرب پوری مملکت اور پوری دنیا ایک طرف اور آقا ایک طرف سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ چچا جو آپ کے وکیل تھے کفیل تھے ذمہ دار تھے سرپرست تھے اب وہ ہاتھ دھونے بیٹھ گئے تھے آخا تنہا پڑ گئے تھے کیا آقا باطل پر تھے کہا کہ مت کیجیے گا بتیجے بتوں کو گالی دیتے ہیں آپ گالی دینا چھوڑ دیجیے آپ برا بھلا کہنا چھوڑ دیجیے آپ کمپرومائز کیجیے وہ آپ کو برا نہیں کہیں گے آپ ان کو برا نہیں کہیں گے کیا بیٹی ہوگی پورا مکہ مکرمہ ایک طرف مدینہ طیبہ عرب کی مملکت اہل دنیا اور آپ اور آپ کا خدا ایک طرف آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئیں آخا نے فرمایا چچا جان یہ نہیں ہو سکتا ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور میں اپنے مشین سے ایک قدم پیچھے ہٹاؤں خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا تنہا پڑ گئے تھے تائف میں تنہا پڑے تھے آپ کون تھا ساتھ پٹنے میں حالات آتے ہیں حالات کا آنا ایمان کی دلیل ہے اسلام کی دلیل ہے لیکن ان بیماریوں کے ساتھ ان مسائب کے ساتھ ان پریشانیوں کے ساتھ زندگی پرسکون ہو اس کا نسخہ کیا ہے یہ ناممکن ہے اگر آدمی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حضرت نو علیہ السلام کی زندگی لے آئے حضرت خزر کی عمر لے آئے حضرت خزر ابھی تک زندہ ہے حضرت عیسیٰ کی حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے یا شیطان کی زندگی مانگ کر لائے وہ جب پیدا ہوا اگر اللہ چاہے تو اسے قیامت تک زندہ رکھے گا اللہ حضرت علیہ السلام کے سور پھونکنے تک میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک ایک بیماری سر کا درد ہے دور کرنے کے لیے لگا پیٹ کا درد ہے کینسر ہے بی پی ہے شوگر ہے کولسٹرال ہے ہارٹ کی بیماری ہے اب یہ ہوا اب دوسرا کھانا بیوی کا تھا تیسرا کھانا اولاد کا تھا چوتھا خانہ کارخانے کا تھا پانچواں خانہ ویپار کا تھا ستواں خانہ جو ہے پڑوسی کا تھا مقدمے کا تھا اللہ کی قسم حیات خزر لے کر آئے علیہ السلام کی زندگی لے کر آئے یا شیطان کی عمر لے کر آئے اگر اس دنیا کے اندر وہ یہ چاہے میں مصیبتوں کو گولی مار مار کر ایک ایک مصیبت کو قتل کر دوں گا سوئی پر لٹکا دوں گا اور جیسے مقدمے کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور ایک دن وہ ہوتا ہے کہ آدمی مقدموں سے دھل کر صاف ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے اب وہ دن آئے گا کہ بیماریاں ختم مصیبتیں ختم بیوی کی تکلیف ختم دنیا کی پریشانیاں ختم حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اللہ کی قسم یہ تو نہیں ہو سکے گا یہ نہیں ہو سکتا آخر بیمار ہوئے دنیا سے پردہ فرما رہے تھے لکڑی کے برتن میں پانی تھا آپ نے اپنا پنجا اس پر مارا چہرے انور پر مارا کتنی تکلیف ہوگی آقا کو کہ مسجد کے اندر حضرت بلال نے کھاوتی صلاح کہا سفید بن گئی مسلح کالی محراب کالی اور آقا زندگی میں مسجد میں نماز دیکھے اور اما عائشہ کے حجرے میں رہے یہ نہیں ہو سکتا وہ کیا مجبوری تھی کہ آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا چہرے انور پر ملا اللہ سکرا تیری موت لیکن ہے کہ مسلح خالی کتنی تکلیف ہوگی جب تک دو صحابہ کے منڈوں پر آپ اپنا ہاتھ رکھ کر مسلح تک پہنچ سکتے تھے محدثین فرماتے ہیں صحابہ کرام عرض کیا کرتے تھے آپ کے قدم مبارک کے نشانات مسجد نبوی کی زمین پر پڑا کرتے تھے اس حالت میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا سکرات کی حالت میں چل نہیں سکتے تھے ایسی حالت میں وہ کمینے مردوت الدہر آنکھ اچھی پیر اچھا چل سکتے ہیں پھر سکتے ہیں ماروڑی کی دکان پر جائے گا سنیما کی قطار میں جائے گا مارکیٹ کو جائے گا سیاسی کتوں کے آگے پیچھے زندہ باد باد کہے گا اللہ کے گھر نہ آئے نبی کی سدا پر اسے تڑپ نہیں آتی کہ میرے محبوب اس حالت کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑا آئی تکلیف اور اتنی آئی کہ صفیں بچ گئی کھڑی ہو گئی بدقامتی صلاح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لیکن مسلح خالی ہے محراب خالی ہے وہ کتنی سخت تکلیف آپ کو نہیں آئی ہوگی کتنی سخت آپ کو پریشانی نہیں آئی ہوگی اہل دنیا اہل تقوا ان دونوں کے سوچنے سمجھنے کا انداز الگ ہے اہل دنیا کا طریقہ یہ ہے مصیبتوں کو دفاع کرو بلاؤ کو دفاع کرو پڑوس ستا رہا ہے گھر دوسری جگہ بدل لو عورت ستا رہی ہے طلاق دے دو دوسری عورت سے نکاح کر لو اولاد ستا رہی ہے اس کو آخ کر دو اس کو دھرم شالے میں ڈال دو ملک کی ہوا راس نہیں آ رہی ہے علاقے کی تمل ناڈ چلے جاؤ وہاں راس نہیں آئی مدھیہ پردیش چلے جاؤ وہاں راس نہیں آئی یو پی یہ اہل دنیا اب میں نے کہا کہ یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں بھاگتے پھریں گے قارون کا خزانہ مل جائے شداد اور نمرود کی ان کو مملکت ملے خزانہ ملے عمارتیں ملے لیکن سکون نہیں ختم ہو سکتا کیوں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے یہ چیز خلاف ہے کہ آپ مصیبت کے پیچھے پڑیں اور مصیبت کو دفع کرنے کی فکر کریں مصیبت آنا لازمی مصیبت بے نمازی کو بھی آتی ہے نمازی کو بھی آتی ہے مصیبت جہنمی کو بھی آتی ہے مصیبت جنتی کو بھی آتی ہے لیکن اہل جنت کے لیے دنیا میں سکون کی زندگی مصیبت ہو نہ ہو بیماری ہو نہ ہو بیوی تکلیف دے نہ دے اولاد فرما بردار ہو نہ فرمان ہو سکون کی زندگی گزارتے ہیں کون اہل جنت اہل تقوا اور اہل جہنم اگر ان کو دنیا کی نعمتیں میں مل جائے مال نعمت ہے اولاد نعمت ہے بیوی نعمت ہے زمین نعمت ہے کارخانہ نعمت ہے لیکن یہی نعمت ان کے گلے کا کاٹا بن جائے گی عذاب بن جائے گی تو کیا راز ہے ان متقیوں کی زندگی کا کہ مسائب تو آتے ہیں پریش یہ تو بچ نہیں سکتا آدمی دھوپ میں چلے چھتری نہ ہو اور دھوپ نہ لگے برسات میں چلے چھاتا نہ ہو اور پانی نہ لگے سمندر میں جائے اور ڈوبے نہیں یہ ناممکن سب کے لیے ہے کافر کے لیے غیر کافر کے لیے مسلمان کے لیے منافع سب کے لیے اللہ کا دستور اس دنیا میں برا پھر کیا راز ہے اہل تقوا پرہیزگار نمازی سکون کی زندگی ان کے چہرے پر شکن نہیں کبھی ان کی تقدیر تحریمہ نہیں چھوٹتی کبھی ان کے زبان پر گلا نہیں ہوتا شکوا نہیں ہوتا حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ خاتون ہے وہ بھی ایک عورت ہے آج کی عورت قرآن کی تلاوت کم ذکر کم شوہر کی تعریف کم شکوے غیبت بہتان یہ زمین و آسمان بھر جائیں گے اس کے بغیر عورت کا تصور نہیں ہے حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ ایک صاحب کو دیکھا کہ سر پر پٹی باندھے ہوئے کہا کہ کیا فرمایا کہ سر میں درد تھا ہم نے کس کر جو ہے رومال باندھ رکھا ہے تاکہ درد ہلکا ہو ناراض ہو گئی فرمایا کہ نکال کر پھینکو اللہ نے اتنی مرتبہ زندگی میں صحت دی اور کبھی تم نے صحت کے شکرانے کی پٹی نہیں بدی ایک مرتبہ سر کا درد آیا پوری دنیا کو اللہ کی غیبت کرتے پھرتے ہو بتاتے پھرتے ہو کہ اللہ نے مجھے بیماری دے دی یہ مزاج ہے بزرگان دین کا بیماری آتی ہے پیغمبروں کو بیماری آئی بلکہ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں پیغمبروں کو آئی اور پیغمبروں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی اور آپ کے قریب جو جتنا آدمی رہتا ہے متقی پرہزگار ولی اللہ اس کو زیادہ پریشان پھر سکون کیسے ملتا ہے ان پریشانیوں کے ساتھ فقر و فاقہ کیا آخا کی زندگی میں نہیں تھا صحابہ نے ایک پتھر باندھا نبی نے دو پتھر باندھے صحابہ کرام کے گھر میں ایک دن دو دن ایک وقت دو وقت کا چولہا نہیں جلتا تھا آخا کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا کھجور کی بیجوں پر گزارا ہوتا تھا لیکن آخا نے کبھی یہ عنوان لگایا کہ آج میرے بھوک لگی ہے آج میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے حضرت عمر فاروق کو ڈانٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ملاقات کرنے کے لیے آئے اور دیکھا کہ میرے محبوب کے گھرانے کی پوری زندگی کا خلاصہ اور جینے کا خلاصہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہمیں مختصر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم کیا کرتے ہیں پہلے گھر بڑا بناتے ہیں جب گھر بڑا ہوتا ہے تو اس گھر کو پھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی گھر بڑا ہوگا تو خالی رہے گا تو کھنڈر بنے گا آخر کا گھر ایسے تھا سیدھی طرف ہاتھ مارتے تو ادھر کی دیوار لگتی داویں طرف ہاتھ مارتے ادھر کی دیوار لگتی اور کھڑے ہوتے تو سر کی چھت لگا کرتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں جب آقا کی ازواج متحرات اور آقا کے درمیان نان نفقے کو لے کر خرچے کو لے کر کچھ اختلاف ہو گیا تھا صلح کرانے گئے تھے اس لیے کہ آپ کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نبی کی زوجیت میں تھی حضرت حفظہ کے تھپڑ لگایا کہ کہیں تیری وجہ سے محبوب کے دل کو تکلیف نہ ہو اور ڈر تھا کہ میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکا کر ناراض کر کر کہیں جہنم میں نہ چلی جائے اس فکر کے ساتھ حضرت عمر فاروق گئے اجازت ملی پورے گھر کا اثاثہ یہ جو چیز آتی ہے فلاں کپڑا دیکھا سستا تو لے لیا ضرورت نہیں ہے جب تک پہلا کپڑا پرانا نہ ہو پیون نہ لگے گھر میں جب تک کسی چیز ارے آنے والے مہمانوں کے خاطر وہ کب آئے گا قیامت میں آج تو مہمان نوازی نہیں ہے کنجوسی ہے اب اس کے لیے نئے نئے سیٹ کانچ کا سیٹ ہے اسٹیل کا سیٹ ہے المونیم کا سیٹ ہے ارے قیامت کے دن حساب دیتے دیتے دیتے پوری امت جنت میں چلی جائے گی اور یہ دلانے والا لینے والا حساب کرتے رہ جائیں گے بہار کے پروگرام میں ہم جاتے ہیں ایک حافظ صاحب جو بہار کے رہنے والے تھے ہمارے دوست گواہ ہیں کہ ہم نے ان سے کیا گفتگو کی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم گاڑی میں سواری میں جا رہے تھے ہم نے کہا کہ بھائی وہ حافظ صاحب ہیں یہاں بنگلور میں امامت کرتے ہیں بہار کے ہیں وہاں جلسے میں آئے تھے وہ تو ہم نے ان سے کہا کہ بہار کے لوگوں سے تم پانچ لاکھ سال بعد جنت میں جاؤ گے کہا وہ کیسے میں نے کہا کہ بہار کے اندر تو ایک جھوپڑا ہے پتیاں لگی ہوئی ہیں ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں اور مٹی کے کچھ برتن ہیں ایک گائے ایک بکری دو مرغیاں ہیں حساب دیں گے پٹافٹ جنت میں جائیں گے ارے نالا تو بنگلور میں بیت الخلا میں جو ٹائلٹ کے اندر ماربل لگایا ٹائلس لگایا اس کے حساب سے پہلے پورا بہار جنت میں جا چکا ہوگا مختصر گھر انہوں نے مجبوری کو کیا ہو سنت کو کیا ہو ہمیں معلوم نہیں حساب کتاب ہلکا ہوگا قیامت کے اندر حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی اللہ کی قسم اب تک دنیا میں جتنے اختاب آئے ابدال آئے بزرگ آئے غوث آئے پیران پیر آئے خواجہ اجمیری آئے قاسم نانوتوی آئے ابو حنیفہ آئے رشید احمد گنگوئی آئے امام غزالی آئے پوری دنیا متقیوں سے بھر جائے پوری دنیا افتاب سے بھر جائے پوری دنیا پیران پیر سے بھر جائے میرے اللہ کی قسم صحابی کے قدم کے پیر کی دھول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا صحابی صحابی ہے جس نے نبی کی صحبت پائی ہے اللہ نے ان کو سلق دی رضی اللہ عنہم برضوان میں ان سے راضی ہو چکا ہوں وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں ساری دنیا زندگی ہم عمرہ کریں حج کریں کعبے کے اندر ہمیں اعتکاف کریں دن کا روزہ رکھیں رات کو جاگیں کوئی جبرائیل نے آ کر ہم سے نہیں کہا کہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی ایک جھٹکے میں خدا کہہ دے کہ بندے میرے تیری عبادت قبول نہیں ہم دھرے کے دھرے رہ جائیں گے کون سی عبادت پر ناز ہے ڈیڑھ ابھی دو منٹ باقی ہیں ابھی ایک منٹ باقی ہے ابھی ڈیڑھ بجا پہلی رکعت چلتی ہوگی نائن بلاک میں سات منٹ بلال مسجد کے اندر بارہ منٹ فلا مسجد کے اندر سب حساب دنیا کے کتے اور دنیا کے پجاری اذان آدھا گھنٹہ پہلے اللہ کے کون اذان دے کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں جب اجنبی جگہ تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا نماز ہو چکی ہے کیا بالکل پوری مسجد خالی کسی کو اللہ کے گھر سے محبت نہیں ایک بوجھ ہے آخری وقت میں آئیں گے فٹافٹ کتے کے بھونک اور کبے کی ٹھونگ مارے اور بھاگ گئے ایک صاحب نئے آ گئے یہی سوچ کر آئے کہ صاحب اور اور مسجدوں کی طرح لمبی لمبی نماز ہوگی تو نماز کے وقت میں گئے بیت الخلا آرام سے فارغ ہوئے شیطان سے بات چیت ہوئی ملاقات ہوئی تو شیطان کی جگہ ہے بیت الخلا اللہ انی آؤز ہوئی کا مین الخبوسی والخبائس خبیص جنات مرد اور عورتوں سے میں پناہ مانگتا ہوں یہ ماں گئے اقامت کے بعد مسجد کو آتے ہیں لوگ یہ بیت الخلا جاتے ہیں فارغ ہوئے وضو کیا سوچ رہے تھے کہ آخری رکعت تو کم سے کم ملے گی یہاں تو لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے اچانک بھیڑ جمائی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں نماز نہیں ملی صاحب تھے انہوں نے کہا بھئی اپنا رستہ دیکھو جاؤ آپ کس کی باتیں کر رہے ہیں امام دوسری جگہ نماز پڑھاتا ہے سترہ منٹ اور اپنی نماز پڑھتا ہے تو ڈیڑھ منٹ میں پڑھ کر جاتا ہے یہ کوئی تقوی کی بات ہے حضرت عبد الرحمان ابن آؤ اللہ تعالیٰ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی صحابی ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم صحابی ہے فرمایا جس نے نبی کے چہرے کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور اس کا انتقال ایمان کی حالت میں ہوا ابو جہل نے نبی کے چہرے کو دیکھا ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا عبداللہ ابن نے ابئی نے ایمان کی حالت میں دیکھا لیکن انتقال نفاق پر ہوا ایمان کی حالت پر نہیں ہوا اس لیے دونوں شرطیں ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو فرمایا کہ وہ جنتی ہے جنت اس پر واجب گئے نہ صرف یہ جنتی جس نے نبی کو دیکھا بلکہ نبی کو جن لوگوں نے دیکھا ان کو جن نہیں جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان سے رخصت ہوئے جن کو تعوین کہتے ہیں فرمایا یہ اتنا مقدس طبقہ ہے کہ ان کے دیکھنے والے بھی جنتی ہیں کتنا اونچا مقام ہے ان صحابہ کرام کا کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے جیسے آدمی تھے ہمارے جیسے انسان تھے اور ان کی جو بھول ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے عنوان میں سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مار دیا قتل کروا دیا ابو شہما ہیں آپ کے بیٹے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک عورت آئی فرمایا کہ عمر امیر المؤمنین بنے بیٹے ہو انصاف کرو بیٹی کیا چاہتی ہے کہا کہ یہ حمل کہہ رہا ہے چیخ چیخ کر میں مظلوم ہوں کہا یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے کہا یہ میری طرف سے حلال کا ہے اور تمہارے بیٹے کی طرف سے حرام کا ہے کام گئی رو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی گئے آپ یہ وہ صاحب کرام نہ اولاد کو دیکھا نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا ایک چیز سامنے تھی اللہ کی نو دی اللہ کی نبی کی نو دی ایسے صحابی میں عبد الرحمان عوف فرمایا عبد الرحمان سارے صحابہ جنت میں چلے جائیں گے تم آخر میں گھٹنوں کے بل کھسکتے ہوئے رینگتے ہوئے مچلتے ہوئے تم جنت میں جاؤ گے فرمایا کہ کیوں کہا کہ تم اپنے مال کا حساب و کتاب دینے میں اتنا وقت لگ چکا ہوگا کہ سوا لاکھ صحابہ جنت میں جا چکے ہوں گے مجھے یہ بتائیے اگر دنیا کا کوئی مسلمان حضرت عبد الرحمان ابن عوف صحابی ہیں ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے اور مستقل حدیث کی کتابوں میں آپ کے مناقب اور فضائل موجود ہیں پر مجھے یہ کہیے حضرت عبد الرحمان نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایک دینار کیا حرام کمایا ایک دینار کہیں حرام میں خرچ کیا مسلمان کی زندگی میں اصل یہ کماتا کیسے خرچ کہاں کرتا ہے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں اللہ کی قسم کا کر کہتا ہوں اگر کوئی آپ کے بارے میں شک کرے گا ایک پیسہ آج کا جس کو فقیر موت کر بھی نہیں دیکھتا پیشاب کر کر بھی نہیں دیکھتا اگر کوئی عبد الرحمان عوف رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ڈاؤٹ کرتا ہے ایک پیسہ انہوں نے بلا وقت ناجائز طور سے کمایا ناجائز طور پر خرچ کیا اللہ کی قسم اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا لیکن جنت میں سب سے آخر میں جائیں گے چیزیں ضرورت کے مطابق لیں ضرورت سے زیادہ چیزیں لینا حلال بھی ہو قیامت کے دن کا حساب و کتاب دینا پڑے گا یہ آج ہی حدیث ہم نے فجر میں پڑھی عورتوں کے مشورے پر گھر چلا کرتے ہیں آقا نے فرمایا ہم جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جورو کا غلام جورو کا غلام چودہ سو تیس سال پہلے میرے آقا نے اس امت کو آگاہ کر دیا تھا اس امت کا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے وہ دو فتنے ہیں ایک مال اور عورت اور آج تو حدیث بڑی خطرناک تھی آقا نے فرمایا جورو کی غلامی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی آدمی موت مانگ کر زمین کے اندر چلا جائے اللہ کی قسم حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے تباہ ہو جائے گی زندگی برباد ہو جائے گی بلکہ ایک روایت میں فرمایا اگرچہ کہ اس روایت کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے کہ ضعیف ہے موضوع ہے مشورہ بھی لو اس کے خلاف عمل کرو خیر ہی نہیں ہے جو چیز شریعت کے تعلق سے طے شدہ ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے داڑھی ہے صدقہ ہے خیرات ہے انفاق بھی سبیل اللہ ہے حج ہے عمرہ ہے یہ تو وہ دے نہ دے یہ تو ہے اپنی جگہ یہ جو تباہی آ رہی ہے بربادی آ رہی ہے یہ جھولے لے کر جو پھر رہا ہے یہ ایکسلیٹر دبا کر گاڑی جو بھگاتے جا رہا ہے یہ ریموٹ شیطان کی جو لونڈی ہے اور شیطان کی جو ایجنٹ ہے یہ ہیں یہ ہوم منسٹر صاحبہ ہیں جس کی وجہ سے اچھے اچھوں کی عقل تباہ برباد ہو رہی ہے اجی ہماری کیا عزت سارے خاندان والوں کے تو بنگلے ہیں ہم ایسی جھوپڑی میں رہیں گے ہم چونا لگائیں گے ہم جو ہے چراغ جلائیں گے ہمارے گھر کے اندر یہ نہ ہو وہ نہ ہو اب اس نے انگلی کرنا شروع کیا اب لاکھ تقریریں یہاں کرا کر بھیجتے ہیں وہاں اس نے ایک پھوک ماری شیطان کی سب تقریریں رفو چکر ہو گئی سب تقریروں کا چرا گل ہو گیا اب ہاں جی اس کو لانا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ دنیا کی مصیبتیں بڑھیں گی آخرت کا حساب بڑھے گا کچھ نہیں ہوگا حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا آخا کی پوری زندگی کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک چمڑے کا مشکیزہ پانی پینے کا ایک چمڑا ہوتا ہے وہ جانور کے منہ کو چمڑے کو سی کر اوپر ذرا کھول دیا جاتا ہے نیچے بند کر دیا جاتا ہے فرمایا کہ چمڑے کا مشکیزہ دیکھا ایک تکیا دیکھا جس کے اندر کھجور کی کھال بچھی ہوئی تھی اور آخا کا بسترا جو دیکھا ایک ٹاٹ تھا سردیوں کے اندر آپ اسے آدھا بچھاتے آدھا اوڑھ لیا کرتے تھے اور گرمیوں کے اندر آخا اس کو پورا بچھا دیا کرتے تھے فرماتے ہیں میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اسٹارٹ اور چٹائی کے نشانات دے کر مجھے نہیں رہا گیا قیصر و کسرا دنیا کے کتے دنیا کے پجاری ان کے پاس محل ان کے پاس غلام اور ان کے پاس دولت کا انبار اور کائنات کا بادشاہ شافی محشر ساقی کوثر امام الانبیاء سید الاولین سید الاخرین سید الین سید الجن جس کے بغیر جنت کے اندر کسی انسان کا داخلہ نہیں ہو سکتا آج اس کی حالت یہ ہے کہ جسم پر نشانات لگے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر بہادر اور نیڈر جس کی وجہ سے شیطان کا پیشاب قطع ہو جایا کرتا تھا آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل پڑے رو پڑے حضرت عمر آخا نے پوچھا عمر کیا بات ہے پروایا آخا یہ لوگ کیسر و کسرا اللہ کے نافرمان ہو کر دنیا کے اندر اتنا مالا مال فرمایا عمر تمہیں عقل مند سمجھ رہا تھا انہوں نے دنیا ہی کے اندر اپنے اجر کو ثواب کو پا لیا آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلا نہیں ہے بہت ڈر ہوتا ہے اس مسئلے کے اندر زمین پر زمین مکان پر مکان ایکڑوں پر ایکر فلور پر فلور کپڑوں پر کپڑے الماری کھولو سیلاب کی طرح سونامی کی طرح کپڑے گریں گے اور پھر جب چاند آئے گا عید کا عید کی بات آئے اجی کپڑے ہیں ہی کہاں چپلوں کا انبار یہاں سے لے کر کنیا کماری تک ایک ہار بن سکتا ہے چپلوں کا جوتوں کا ہل اسٹیشن بن سکتا ہے عورت کے جو ہل لگے ہوئے ہیں بہت مہنگا پڑے گا سودا آخا نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں تھے پیاس لگی تھی پانی پیش کیا گیا پیش کرنے والے نے سوچا کہ مجاہد ہیں اور نبی کے ساتھی ہیں چلو دو چمچے شہد ڈال دوں آپ نے پیا اور فوراً اسے ایسے دور کیا گویا کہ آپ کو شراب پیش کیا جا رہا حضرت ابو بکر صدیق کے اس عمل کو دیکھ کر وہ مہمان جو میزبان جو تھا خفا ہو گیا گھبرا گیا ڈر گیا ابو بکر ہم نے شراب پیش کی ہم نے کوئی حرام چیز پیش کی آپ نے پانی مانگا تھا دو چمچ شہد ڈال دیے وٹامن سے انرجی مل جائے گی طاقت آ جائے گی میدان جہاد میں دینے والا صحابی لینے والا صحابی کوئی غلط کام نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا مجھے اس وقت پانی کا تقاضا تھا آپ نے شہد ملا دیا مجھے ڈر ہے کہ اس شہد ہوئے ملے ہوئے پانی سے کہیں اللہ تعالیٰ میرے نیکیوں کا اجر دنیا میں دے کر آخرت میں جنت نہ دے کہاں مر رہے ہیں صاحب فخر ہو رہا ہے بیٹی کی ایک کار ہے بیٹے کی ایک اسکوٹر ہے فلاں کی ایک گاڑی ہے فلاں کا ایک گھر ہے اس کے لیے الگ ٹی وی ہے قیامت میں حساب و کتاب دیتے ہوئے پتا چلے گا یہ صحابہ کرام ہیں جن کا یہ مقام ہے اور جن کا یہ درجہ ہے لیکن حضرت بلال حبشی ہیں حضرت خباب اتنے عرتے ہیں حضرت فقیرہ ہیں حضرت ام کلثوم ام ہانی کتنی پریشانیوں کی زندگی لیکن کبھی چہرے پر لکیر نہیں کوئی پریشانی نہیں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ دلی میں تھے اپنے خانقاہ کے اندر دلی کے بادشاہ نے کہا میں آپ کے جھوپڑے پٹے میں جھوپڑی میں آنا چاہتا ہوں انکار کرتے رہے بادشاہ تیرا کیا کام ہے میری جھوپڑی میں رہنے دے یار تو حکومت والا تو بادشاہت والا محل والا میں جھوپڑی والا رہنے دے پھر درخواست بھیجی کہا کہ رہنے دے پھر درخواست بھیجی کہا کہ رہنے دے جب اسرار بڑھ گیا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری جھوپڑی کے دو دروازے ہیں کہو اس سے ایک سے داخل ہو جائے اور دوسرے سے نکل جائے مورخین لکھتے ہیں بادشاہ آیا آپ نے پیر کو تک نہیں سکیڑا بس اپنے کام میں مست ہے اپنے ذکر میں اپنی مجلس میں لگے ہوئے ہیں بادشاہ آیا بھی چلا گیا بھی ان کو علم نہیں ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے کہا آپ درست تو دیتے ہیں لیکن میرے بچوں کو الگ سے بڑھائیے کہا یہ نہیں ہو سکتا علم میں طبقات نہیں ہے علم میں تفریق نہیں ہے مالداروں کو الگ غریبوں کو الگ کہا کہ کام کیجئے کہ میرے گھر آ کر پڑھائیے کہا کہ علم جاتا نہیں علم کے پاس لوگ آیا کرتے ہیں کنواں جاتا نہیں پیسے کے پاس لوگ پیاسے کنویں کے پاس آیا کرتے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں اب بادشاہ تھا وقت اب لڑائی بھی جھگڑا ہوا اور بخارا صبر خن سے اس لڑائی اور جھگڑے کو طول پکڑ لیا اس لڑائی میں اور ایک وقت وہ آیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نکلنا پڑا کون اللہ والا ہے کون صحابی ہے پیغمبر ہے کیا پیغمبر کو زمین کے اندر زندہ دفن نہیں کیا گیا آرے سے نہیں چیرا گیا پھر قرآن کہتا ہے اللہ ان لاہ علیہم اللہ یا سنون اللہ کے ولی کو کوئی ڈر نہیں مقدمات کا سامنا نہیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں نہیں گئے کیا جیل ان کے لیے جنت بن گئی تھی آپ کو کنویں میں نہیں ڈالا گیا کیا کنویں کے اندھیرے نے آپ کو نہیں ستایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا آگ کے اندر نہیں داخل کیا گیا کیا وہ آگ ٹھنڈی پہلے ہی سے تھی کیا وہ آسمان کے پرندوں کو جلا کر بھسم نہیں کیا کرتی تھی بتلائیے مجھے پھر ان کی زندگیوں میں امن کہاں سے آیا ان کی زندگیوں میں سکون کہاں سے آیا میں اسی لیے کہتا ہوں دیکھو اللہ کی عبادت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ آخرت کے لیے نہ صحیح دنیا کے کتوں میں صاف کہتا ہوں آخرت کو کس نے دیکھا باپ مر کر گیا آ کر بتایا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے دادا مر کر گیا آ کر نہیں بتایا نانی مر کر گئی آ کر نہیں بتایا سب چلے گئے کس نے دیکھا قبر کس نے دیکھا محشر کس نے یہ تو ملا ہے جو کہتا ہے یہ مولوی ہے کہتا ہے چھوڑو ان باتوں کو میں اللہ کی قسم کا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کا کر کہتا ہوں کوڑے پیپر پر صاف کاغذ پر میرا دستخط لگوا لو اللہ کی قسم سکون ملے گا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور جناب محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت دنیا کے خاطر تو عبادت کرو ارے دنیا میں سکون پانے کے لیے اللہ بے ذکر اللہ ہی تک اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر میں اور میرے یاد میں لوگوں کے دلوں کے اندر اطمینان ہوتا ہے اس کے علاوہ بلڈنگیں بن لو باغات لے لو پراپٹیاں لے لو بزنسوں کو بڑھا لو اور قتل عام کرو مقدمے کرو ہر مصیبت سو مصیبت کے انڈے دے گی اور ہر انڈے سے لاکھ مصیبت کے بچے پیدا ہوں گے نہیں ہو سکتا مصیبت آئے گی نیکوکاروں کو بھی آئے گی بدکاروں کو بھی آئے گی فرق یہ ہے کہ نیکو بدکار ہر مصیبت کے پیچھے پڑ کر اسے دفع کرنا چاہتے ہیں صبح سویرے پیشاب پکڑ لیا پاخانہ پکڑ لیا تھوک پکڑ لیا بلغم پکڑ لیا الٹرا ساؤنڈ کے لیے گئے ایک صبح شام یہی ذکر یہی ذکر ارے یار بی پی ہو گیا شوگر ہو گیا اما بیمار ہو گئی چہرے پر جھریاں زندگی کی لذتیں ختم ہو گئی کھانا یہ یہی چیز اللہ والوں کو آتی ہے اللہ والے کیسے ہینڈل کرتے ہیں اس کا علاج اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کیا ہے اللہ دینا ادا اصابت ہوں مصیبہ نیک لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اگر آپ کے دوست کا انتقال کی خبر آپ کو آئی کوئی مر گیا آپ کو کیا پڑھتے ہیں فوراً ماشاء اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الہ راجعون اگر یہ ترجمہ آپ سمجھ جائیں یہ معنی سمجھ جائیں میں اللہ کی قسم ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑے تک ہر مصیبت کا علاج اس آیت کے اندر ہے اللہ دینا مصیبہ جب کوئی مصیبت کوئی صدمہ ایسا نہیں کہ استاد مرا شیخ مرا باپ مرا اما مری اولاد مری تب انا للہ پڑے حدیث پاک میں آتا ہے کاٹا چبے تو کہے انا للہ ہی انا راجی ہو گھر کی دیوار گر گئی انا للہ ہی وا راجعون خسارا ہو گیا کاروبار میں اللہ دینا ادا اصابت ہوں مصیبہ جب کوئی مصیبت یہ نہیں کہا کہ کوئی مرتا ہے کہا کہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے مصیبت بڑی ہو مصیبت چھوٹی ہو مرے گھٹے زمین آئے یا باغ کا مسئلہ ہو کوئی مصیبت آئے آلو انا لیلہ و انا اللہ ہی راجی کہا انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں یہ کان کھول کر سنو لاہر کے پاس جا کر اگر کوئی لاہری رائے مشورہ لو گے میں کئی ایڈوکیٹ کی آفسوں کے اندر دیکھا کہ اگر تم مشورہ لو گے تو مشورے کی فیس دینی پڑے گی ڈاکٹر دو جملے لکھتا ہے دو جملے لکھتا ہے ایک ایک ڈاکٹر کی کنسلٹنگ فیس پانچ سو روپئے ہے پیٹ جلتا ہے ایک ٹیبلٹ کا نام لکھ کر ایک انجیکشن کا نام لکھ کر ایک مرہم کا نام لکھ کر اپنے علم کا پانچ سو روپے لیتا ہے مسلمانوں اللہ کا قرآن ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑے تک ہر مصیبت کا علاج مفت کے اندر تمہیں دیتا بانٹو اسے دنیا والوں کو کہو امریکہ آ ہم تیرا علاج کریں گے آ بش ہم تیرا علاج کریں گے آ بلیر ہم تیرا علاج کریں گے اڈوانی ٹھاکریا ہم علاج کریں گے ارے گدھے کہاں بھاگتا ہے ہم نے خود بھلا دیا تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے کالو انا للہ پہلی چیز یہ کہ ہم کس کے بندے ہیں شیطان کے کتے کے ماں باپ کے استاد کے پیر و مرشد کے انا للہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم ہیں اللہ کے وہ انا الہی راجیون اور جانا کہاں ہے سنیما میں جانا ہے یا یہ کہ یہاں سے مر کر پاکستان جانا ہے انگلینڈ جانا سب کہاں جاتے ہیں پوری دنیا والے اللہ کے پاس جاتے ہیں آئے اللہ کے پاس سے جا رہے ہیں اللہ کے پاس اور ہے اللہ کے تو ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور قانون یہ ہے کہ محبت دشمنی میں دشمنی میں اگر کوئی پھول پھینکے وہ برا لگتا ہے منصور نے ان الحق کہا ان کا ایک مسئلہ تھا تصوف کا مسئلہ تھا وہ میں کبھی بتاؤں گا اب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ منصور فرعون بن گیا منصور نے خدائی کا دعویٰ کر دیا سب لوگوں نے پتھر مارے سب لوگوں نے پتھر مارے اے مارو مارو فرعون کو مارو خدائی کا دعویٰ کیا خدائی کا دعویٰ کیا ایک شاگر تھا اسے پتھر نہیں ملا ایک ٹہنی تھی اس ٹہنی سے پھول توڑا اور وہیں سے دے مارا ارے اتنے دنوں سے پیر سمجھتا تھا استاد سمجھتا تھا نانا خدائی کا دعویٰ کر بیٹا پتھر سب ختم ہو چکے تھے ٹہنی تھی ٹہنی سے اسے سوکھا پھول ملا دے مارا کہ مار پڑے گی جب پتھروں کا برسات ختم ہو گئی اور مار دھاڑ کا سلسلہ ختم ہو گیا منصور نے اپنے زخم صاف کیے آنکھوں سے آنسو کے قطرے سکھائے فرمایا ان پتھروں سے اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا کہ اس پھول نے مجھے تکلیف پہنچائی کیوں اس لیے کہ تم میرے شاگرد ہو تم میری بات کو نہ پہچان سکے انہوں نے نہیں جانا کوئی بات نہیں تم میرے شاگرد ہو تم خفا ہو کر تم نے جو پھول پھینکا یہ خفگی اور ناراضگی کا یہ پھول میرے لیے بم بن کر گرا تھا محبت کے اندر اگر کانٹا چپتا ہے مجنون لیلا کے مارتا ہے امر دیاری دیارا لیلا لو قبل ازل جی دارا وزل جی دارا حب محب فی تھی قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا مجھے لیلا کے گلی کے پتھر سنگریزے چپتے ہیں مجھے مجھے کانٹے چپتے ہیں لیکن اقبل زل جدارا و زل جا میں کبھی اس دیوار کے بوسا دیتا ہوں اس دیوار کے بوسا دیتا ہوں ارے مجنون جب کانٹے چپتے ہیں اور پتھر چپتے ہیں اس گلی کا بوسا کیوں دیتا ہے ان سنگریزوں کا بوسا کیوں دیتا ہے تو جواب دیتا ہے وباحبی الدیاری فی قلبی میرے دل کے اندر ان سنگریزوں کی محبت نہیں ہے ان دیواروں کی محبت نہیں ہے پھر کیوں ولاکن حب من سکنت دیارا اس گلی میں بسنے والی جو لیلا ہے اس لیلا سے مجھے محبت ہے اس لیلا کی طرف جانے والے کاٹے اور سنگریزوں سے بھی مجھے محبت ہے بات سمجھ میں آئی علاج اب سنیے بیماری کہاں سے آتی ہے اللہ دیتا ہے اللہ سے محبت ہے نہیں ہے اللہ سے تعلق ہے نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ نہیں میں میری جورو کا پجاری میں دولت کا اس کا کوئی علاج نہیں ہے شہادت ہمیں کیوں محبوب ہے شہادت کو نبی نے کیوں کہا کہ سما اختل سما اوہیا سما اختل سما اوہیا سما اختل سما اوہیا یہ محبوب سے ملانے والی چیز ہے میں جنت میں جاؤں گا جدا ہوں گا پھر میرے محبوب کا دیدار کروں گا پھر جدا ہوں گا یہ شہادت بندے کو اللہ سے ملانے والی اس لیے اس شہادت پر جنت کی نعمتیں قربان اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑی عجیب و غریب دعا کیا کرتے تھے کہتے تھے اے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما تیرے راستے کے اندر اب یہ شہادت کی موت مصر میں ہو سکتی ہے تائف میں ہو سکتی ہے مدینے کی موت آخا نے مانگا تھا مدینے کی موت بڑی اچھی ہے مدینے طیبہ کی آخا نے فرمایا اگر تم مر سکو تو مدینے طیبہ میں مرو ہمارے کئی اکابرین جا کر بسیرا کرتے ہیں موت مانگتے ہیں اے اللہ خاتمہ میرا یہاں پر کر دے پہلے زمانے میں ترک ترکی کے اور سعودی مملکت کے ابتدائی دور میں اتنی سختی نہیں تھی کوئی پل کے نیچے رہ گیا کوئی کسی گھر کے پلیٹ فارم کے اندر باہر جو ہے چبوترے میں زندگی گزار لیا کھجورے کھا کر کہ صرف مدینہ طیبہ کی موت نصیب ہو اور جنت البقی میں دفن ہونا نصیب ہو اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جنازہ نصیب ہو اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے قیامت کے دن جنت البقی سے اٹھنے والے مردوں کی شفاعت سب سے پہلے آقا فرمائیں گے بعد آتے آتے آتے آتے مصر ہوگا شام ہوگا ترکی ہوگا انڈیا کو آتے آتے ہماری حالت کیا ہو جائے گی اللہ کو معلوم اس لیے پہلے ہی ہم وہاں چلے جائیں گے فرمایا اے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما یہ شہادت کہیں بھی ہو سکتی تھی ہندوستان میں پاکستان میں ملیشیا میں بہت چالاک تھے اگر عمر پار بہت چالاک تھے اللہ اس کی حضرت کی فراست ایمانی کا کچھ ذرا ہمیں نصیب فرمائے دنیا کی محبت نکالے دنیا کے مال کی محبت نکالے اہل دنیا کی محبت نکالے ہر وقت دعا کرو اللہ انا نسلوں کا حب کا وہ حب بھائی حب اے اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے چاہنے والے بندوں سے ہم محبت کرتے ہیں ہمیشہ چھوڑو چھوڑو اس دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا مال سا تھو کرو اس کے اوپر پیشاب کرو پریکٹس کراؤ بچوں کو اپنے گھر کا سہن ہو یا اپنی گلی ہو اس میں پانچ سو کی نوٹ چھوڑاؤ نقشہ بناؤ ہزار کی نوٹ نقشہ بناؤ بچے کو کہو کہ وہ اس پر پیشاب کرے تاکہ پیدائش سے اس کے دل میں نوٹ کی محبت نکل جائے مال چھوڑاؤ گلے کا مال کان کا مال بچی کو کہو اس کے تھوکے تھو تھو کہے دنیا بیتائش اب اسے بچپن سے اس کا مزاج بگاڑتے ہیں چھوٹا بچہ ہے لڑکیوں کے بعد پیدا ہوا بلکہ لڑکے ہی لڑکے اب یہ ساتواں بھی لڑکا کہا کہ اسی کو لڑکی بنا دیں گے اب اسے جمپر پہنا رہے ہیں کان میں بالی ڈال رہے ہیں گلے کے اندر سونے کی سنجی ڈال رہے ہیں فقہ نے کتابوں میں لکھا جو چیز بڑوں کے لیے حرام وہی چیز چھوٹوں کے لیے بھی حرام مرد کے لیے سونا حرام چھوٹے بچوں کے لیے بھی سونا حرام مرد کے لیے ریشم حرام چھوٹے بچوں کے لیے ریشم حرام عورت کے لیے بڑی جنس پینٹ پہنا ٹی شرٹ پہنا حرام بال کٹانا حرام چھوٹی بچی کے لیے بھی حرام اب کوئی نہیں بچی ہے بھائی بچی ہے اس کو گنا نہیں لیکن جو پلانے والا ہے ماں باپ وہ تو بچہ نہیں ان کو گنا ہوگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ شہادت کی موت دے اور پھر اس کے بعد کا جو جملہ تھا وہ جملہ بڑا پیارا جملہ تھا وجل جل فی تنافی بلدی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اے رب کائنات شہادت بھی دے اور ہماری موت تیرے محبوب کے شہر میں بھی دے اللہ اکبر اب مدینے میں جہاد ہوگا قتال ہوگا نہیں ہوگا شہادت کو بھی مانگا اور مدینے کی موت کو بھی مانگا اور ہوا یہ فجر کی نماز میں کھڑے ہیں اور ایک حبشی نے تیر چلایا حضرت عمر فاروق نماز کی حالت میں مدینہ طیبہ میں شہید ہو گئے مدینے کی موت بھی ملی اور شہادت بھی ملی مانگو تو ایسی چیز مانگا کرو دعا میں سورہ واقعہ کیوں اس لیے نہیں کہ نبی نے کہا اس لیے کہ دنیا میں ملے سورہ کہف کیوں اس لیے کہ حدیث نے کہا نہیں اس لیے کہ مال ملے دولت ملے مال کی مصیبتوں سے چھٹکارا ملے سورہ یاسین اشراق اور چاش اس لیے نہیں کہ ان کے فضائل ہیں اس لیے کہ اس راستے سے دنیا آتی ہے قرآن میں بھی ہم نے دنیا مانگا حدیث میں دنیا مانگا نماز میں دنیا مانگا دنیا دنیا دنیا ارے اللہ کی محبت مانگ کر دیکھو نبی کی محبت مانگ کر دیکھو کتنا مزہ آئے گا جینے میں اور اسی مزے سے دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی یہی مصیبتیں ہیں جو دنیا کی مصیبتوں کو ہلکا کر دیتی ہیں سلح حدیبیہ کے اندر اگریمنٹ کیا ہوا تھا مدینے طیبہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر اگر مکے طیبہ مکہ مکرمہ جائے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے ہم اس کو رکھ لیں گے اور اگر مکہ مکرمہ سے کوئی کافر مسلمان ہو کر اگر آئے گا مدینہ طیبہ تم اس کو واپس کرو گے تم نہیں لوگے آخا نے اس اگریمنٹ پر دستخط کر دی ہے عمر فاروق صحابہ کرام پریشان یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے سب الٹا سب الٹا سب ان کی طرف ارے دو باتیں ہماری بھی ہو سب کافروں کی طرف کی باتیں تھیں لیکن آخا کی فراست ایمانی دیکھ رہی تھی کہ اسی سلح حدیبیہ کے بعد آیت نازل ہوئی انا فتح فتح مبینہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلح حدیبیہ کو جو تم نے کیا ہم تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی دے دیں نبی جو دیکھتا ہے قرآن جو کہتا ہے حدیث جو کہتی ہے بظاہر یہ کہاں کل کی بات ہے مکے کا اگر کوئی کافر مدینے طیبہ جائے اسے واپس کرو مسلمانوں اور اگر کوئی صحابی مرتد ہو کر علیہ اللہ علیہ سمیاز اللہ یہاں آئے گا ہم نہیں بھیجیں گے ہوا یہ ایک صحابی بہت مارا بہت پیٹا مکے کے لوگوں نے بچ بچاتے وہ گئے وہاں پیٹا وہ گئے وہاں پیٹا آخر کار کسی طریقے سے بچ کر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے آخا وعدہ خلافی کرنے والے نہیں تھے آخا اگر اس صحابی کو رکھ لیتے تو دنیا میں کوئی ویب کیمرہ نہیں تھا سی سی ٹی وی نہیں تھی موبائل انٹرنیٹ نہیں تھا کہ یہ چوری پکڑی جاتی وعدہ تھا وعدہ مومن کی زبان ایک ہوتی ہے آپ نے کاروبار کیا دس ہزار میں ٹھپا لگا دیا لاک کر دیا آپ نے دو منٹ نہیں گزرے ایک اور آدمی آیا کہنے لگا میں ساڑھے بارہ ہزار دوں گا اب نیت ڈگمگانے لگی اب یہ مفتی بننے لگا فلسفی بننے لگا کہ صاحب کام کریں گے کہ ہم نے آپ کو ایسے کہا تھا ویسے کہا تھا اگر کہا تھا مگر کہا تھا کل تک کا بارہ بجے کا ٹائم دیا تھا اب یہ ایم چلا گیا پی ایم شروع ہو گیا ساری دنیا کی عقل ڈھائی ہزار کے لیے مومن کی زبان ایک ہوتی ہے کامیابی اسی میں آقا نے وعدہ کیا تھا کہ ہم واپس کریں گے زخموں سے چور ہڈیوں میں درد جسم لہو لہان رو رہے آخا قدموں میں پناہ دی دیجئے مدینہ طیبہ کی کسی جھوپڑی میں زندگی گزار لوں گا ایک جملے نے اس صحابی کی ساری مصیبتوں کو ہلکا کر دیا فرمایا صبر کرو اللہ جنت میں راحت دے گا اس ایک جملے کی وجہ سے فرماتے ہیں اب پورے میرے زخم پر مرہم لگ گیا میرے جسم میں توانائی آ گئی جیسے کوئی ملٹی وٹامنس کا مجھے انجیکشن دے دیا ہو گلوکس چڑھایا ہو میری سرجری کی ہو اب دوڑتا ہوا میں مکے کی طرف گیا یہ احساس ہو یہ دنیا فائنل نہیں ہے اس کے بعد ایک آخرت بھی ہے جنت ہے کتنے دن آئے گی مصیبت یہاں کتنے دن بیمار رہیں گے مجھے شوگر ہے اگر بلو بل پر بی پی ہے ٹی وی ہے میں دوائی کھا رہا ہوں اگر میں مر جاؤں گا تو کیا قبر میں بھی دوائی کھاؤں گا میں کیا میں محشر کے اندر بھی گلوکس لگاؤں گا یہ بیماری دنیا کی ہر مصیبت کو ختم کر دے گی اگر ہم صاحب ایمان ہو اہل ایمان اہل تقوا کو مصیبت آتی ہے لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ دینے والی ذات میری محبوب ہے محبوب تو مجھے بیماری بھی دے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ تو دینے والا میرا محبوب ہے اس لیے مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں اس لیے مصیبت ہلکی ہوتی ہے کہ محبوب ہمیں پیار سے مارتا ہے پیار سے گالی دیتا ہے حضرت ابو ہریرا کا نام اس وقت بنگلور کے اندر جتنی مساجد ہیں مساجد کے ائمہ خطبہ کو قسم دے کر پوچھا جائے ایک فیصد یا دو فیصد علماء خطیب ہوں گے جو جواب دیں گے کہ ابو ہریرا کے باپ کا نام ابو ہریرا کا نام کیا ہے اصلی مجھے بھی معلوم نہیں کتنا پیار تھا جس دانت سے وہ محبت کیا کرتے تھے بیٹھے ہوئے تھے بلیوں سے کھیل رہے تھے بلیوں کے بچے تھے آخا نے آخا گزرے عبد الرحمان نام تھا حضرت ابو ہریرا کا آخا گزرے ہرتن بلی کو کہتے ہیں ہریرا چھوٹی بلی کو کہتے ہیں آخا نے کہا ارے چھوٹے بلیوں کے باپ میرے محبوب نے مجھے کہا کہا کہ میں اپنا نام نہیں لوں گا بخاری کھولو ان ابی ہوریرا ترمیزی کھولو ان ابی ہویرا ابو داؤد کھولو ان ابی ہویرا میرے محبوب کا دیا ہوا نام ہے میرے محبوب کا دیا ہوا نام ہے ایک صحابی ہے جن کا نام ظاہر ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بادشاہوں کے دربار میں ٹھٹا کرنے والے مذاق کرنے والے ہوتے ہیں یہ تھے نبی کو ہسایا کرتے تھے نبی غموں سے چور ہوتے کوئی ایسی بات کہتے کہ نبی مسکرا بیٹھتے ایک مرتبہ گلی میں کھیل رہے تھے لڑک تھا گئے آخا اب چونکہ یہ بھی ہسانے والے اور یہ بھی بے تکلف آخا گئے جیسے بچے آنگ بند کر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ میں کون ہوں فرماتے ہیں آخا گئے چمٹ گئے سختی کے ساتھ آنکھوں کو سخت بند کر لیا پوچھا بتاؤ آخا کی خوشبو کو زمین نے محسوس کیا آخا کی عطر کو فرشتوں نے ہوروں نے معلوم کیا کیا نبی کے قریب رہنے والے صحابی ظاہر کو معلوم نہیں ہوگا استنجا کرتے آقا بیت الخلا کرتے زمین لڑا کر دی تھی کہ مجھے دے دو مجھے دے دو آخا کا فضلا آخا کا استنجا کرنے کے بعد کبھی زمین پر موجود نہیں ہوتا ایک سیکنڈ کے سوے حصے میں زمین لڑ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیتی تھی حضرت ظاہر نہ پہچانے پہچان لیا جس گلی سے جاتے جنت کی مہک آتی جس کمرے سے ہو کر نکلتے کئی دنوں تک مہک ہوتی فرماتی ہیں ایک صحابیہ کہ سفر میں جاتے ہوئے آخا میرے گھر تشریف لائے مشکیزے سے پانی پیا مشکیزہ وہی چمڑے کا لمبا اس زمانے میں وہی تھا کہا کہ بھائی پانی پلاؤ میں نے پانی پلایا آخا چلے گئے کچھ آرام کر کر لیکن چمڑے کے مشکیزے کے منہ پر جہاں آقا نے اپنا لبے مبارک لگایا دہنے مبارک لگایا کتنی ہوشیار تھی اما اس کو کاٹ لیا اور کاٹ کر ایک باکس کے اندر رکھ لیا اپنے علاقے کے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو میرے پاس دوائی ہے اب آتے کینسر کے مریض بخار کے مریض ملیریا کے مریض ٹی وی کے مریض اب وہ ٹپیا وہ کانچ کی شیشی جس میں آقا کا موئے مبارک لگا ہوا وہ چمڑا تھا اس کو وہ پانی میں ڈبوتی اور وہ پانی دیتی کہ کہاں جا کر استعمال کر لو اتنی تاثیر حضرت ظاہر نہ پہچانے ہوں گے ظاہر نے پہچان لیا کہ آقا کے مبارک ہاتھوں کی خوشبو آقا کے ہاتھ کے جو ہتھیلیوں کے اندر جو پھولوں سے زیادہ نرمی ہے پھولوں میں اتنی نرمی کہاں نہیں پہچانیں گے کہا کون غلط بولنے لگے ابو کا نام کہا چاچا کا تاکہ لمبا آخا پکڑے رہے لمبا پکڑے رہے اللہ وہ محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے یہاں آمین کہو پھر نہار پیٹ داڑھی بھی نکالو آمین کہو یہود و نصارہ کا لباس بھی پہنو آمین کہو ٹی وی کی رنڈیوں کو گور گور کر دیکھو آمین کہو بس اڈے اس نیت کے ساتھ جاؤ کہ میں جاتا ہوں بس اڈے اس نیت کے ساتھ واسطے رنڈیوں کے صبح و شام دیکھنے کے اے شیطان اس کو قبول کر لے اس نیت کے ساتھ جاؤ ارے کہتے ہو تو اس کی لاج بھی رکھو میرے بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں آخا دو عالم علیہ سلم پر سور نصر نازل ہو چکی تھی ادا جا نصر اللہ ولفت صدیق اکبر نے فرمایا فراست ایمانی سے اب میرے محبوب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں صحابہ کرام رونے لگے فرمایا کہ ابو بکر کیسے پہچان لیا فرمایا آخا کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا دین کو مکمل کرنا اور اس آیت میں بتایا گیا فی دین ابا جا اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اب آخا کا کام مکمل ہو چکا اب کام ہو چکا آخا اللہ کے پاس جا رہے ہیں آخری خطبہ آپ نے دیا فرمایا کہ لوگوں لوگوں اگر کسی پر کسی کا میرا حق ہوتا ہے یہاں اصول کر لے ورنہ قیامت کے دن میں ذمہ دار نہیں میں نے کسی کو مارا ہے کسی کی زمین لی ہے کسی کا روپیہ لیا ہے سب صحابہ زاروں قطار دھاڑے مار کر رو رہے ہیں آ کیا فرما رہے ہیں مکے کے کافروں نے آپ کو امین کہا مکے کے دشمنوں نے آپ کو صادق کہا آپ ہم پر ظلم کریں گے اللہ اللہ آپ پر عدالت قربان انصاف آپ کے قدموں پر قربان آقا رو رہے دھاڑے مار کر رو رہے ہیں ارے رخصتی کا بیان ہو آپ اپنی بیگم سے کہیں میرا آخری سفر ہے ڈاکٹر نے مجھے ٹائم دے دیا ہے شام تک مروں گا وہ ہنسے گی روئے گی اولاد کو کہیں اولاد روئے گی ہنسے گی ماں باپ سے زیادہ جس پیغمبر سے محبت کیا کرتے تھے وہ پیغمبر اپنا الوداعی خطبہ دے اور کہے کہ کسی کا حق ہو تو وہ مانگ لے قیامت میں محمد ذمہ دار نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل دین ہے کسی کی سوئی بھی آپ کے اوپر ہو اللہ کے لیے واپس کر دو جہیز لیا ہے یا تو معافی مانگ لو یا تو واپس کر دو جو لوگ لے چکے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو کفر کے زمانے کی جاہلیت کے پرانے زمانے کی بات ہے نہیں اگر کوئی آدمی کھا لے گوشت بعد میں بتایا گیا ارے یار وہ تو سور کا گوشت تھا کتے کا اب وہ کہے گا نہیں کہ الحمد للہ اللہ اکامانہ وہ اب دعا نہیں پڑے گا اب پانی پی کر انگلیاں دا کر الٹی کرے گا وہ اب معلوم ہو گیا الٹی کرو جاؤ پہنچاؤ اس جہیز کی رقم کو پہنچاؤ اس جوڑے کی رقم کو پہنچاؤ ورنہ قیامت کے دن یہ قصر تمہارا دامن پکڑ کر کہے گا کہ میرا جہیز واپس کرو یا نہیں تو تم نے زندگی میں جو حج کی ہے وہ حج کا ثواب مجھے دے دو پھنس جاؤ گے میرے بھائی وہ دودھ کا ہریرا وہ پایا وہ سیویاں سب بھول جاؤ گے قیامت کے دن جب ساس چھٹی کا یوتھ دودھ یاد دلا دے گی بہت مشکل ہوگا مسئلہ بہت مشکل یہ بڈی کام نہیں آئے گی بڈھا کام نہیں آئے گا یا تو دے دو نہیں برا مان جائیں گے قیامت میں سبحان اللہ دیں گے برا مانیں گے رشتہ توڑیں گے رشتہ توڑ لو مجھے میری جنت پیاری ہے مجھے میرے رسول پیارے مجھے میرا اللہ پیارا ہے ارے دلوں کو نہیں توڑنا چاہیے اللہ کے دل اللہ کو توڑنا چاہیے نبی کے دل پر چلانا چاہیے ارے کیا بات کرتے ہو یار تمہیں نبی پیارا ساس سسر پیاری برا مانے مانے نبی کا طریقہ نہیں بدلنا چاہیے ساس کے گھر کے اندر چہلم ہو رہا ہے کندوری ہو رہی ہے گیارہویں بارہویں نہیں گئے تو دلا ٹوٹ جاتی رشتے داروں کے اندر براسگی آنے دو کروڑ مرتبہ آنے دو لیکن ہم نبی کا دل نہیں دکھائیں گے لے تیری بیٹی ہم نبی کا دل نہیں دکھائیں گے دنیا بیٹیوں سے بھری پڑی ہے ہمیں غلامی ہم نے نہیں لکھ رکھی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی ایک رات بنا کر ایک رات شب عروسی بنا کر شب زفاف بنا کر ایک رات میں چلے گئے ہمیں تو بہت راتیں مل گئی جا ہمارا کچھ بنگا نہیں ہوگا سخت ہو جائے دیرے ہم نے مانگا نہیں انہوں نے دیا ہم نے مانگا نہیں انہوں نے دیا اپنی مرضی سے انہوں نے سور کا گوشت مرضی سے کھلایا تو کھا لیں گے ارے بھائی گنا کا کام مرضی سے ہو یا جبر سے ہو گنا گنا ہے رنڈی شرم جو حوالے کرتی ہے مرضی سے کرتی ہے یا جبر سے کرتی مرضی سے کرتی ہے تو رنڈی کے پاس جنا کرنا حرام ہے یہ حلال ہے حرام ہے حرام جو چیز حرام ہے اس میں مرضیات کا دخل نہیں ہمیں مانگے نہیں ہمیں چاہے نہیں اور ایک بات چلی ہے تمہیں کیا دیتی ہمیں منظور ہمیں کیا دیتی تم نہ منظور یہ جو منظور منظور کر رہی یہیں پر تم خدا رسول کی سنت پر طریقے پر تم کلاڑی چلا رہے ہو تم یہ کہو تمہارا ہمارا منظور نہیں قرآن جو کہتا ہے وہ ہمیں منظور اسلام جو کہتا ہے ہمیں منظور ہے وہ یہ بات کہو اگر لے لیا ہے بچو گے نہیں تم کے ساتھ تقریر سننے سے پہلے لے لیا تھا تقریر تو ہم سن رہے ہیں لے لیا ہے تو واپس کرو حق دو اس کا میراس میں حق دبا لیا ہے حق واپس کرو امام الانبیاء میراج کے اندر مسلح خالی ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کو جبریل امین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑھے آگے امام الانبیاء فرما رہے کسی کا کوئی حق ہوتا ہو یا کوئی واجب ہو مجھ سے لے لے صحابہ تھاڑے مار کر چہرے انور کو دیکھتے ہیں روتے ہیں دیکھتے ہیں روتے ہیں ایک صحابی آگے بڑھے آخا آپ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اب صحابہ نے آستی نے چڑھے کیا کہتا ہے کیا آخا ظلم کریں گے آخا ماریں گے اے ہٹ پیچھے اے ہٹ پیچھے آخا کا الوداعی خطبہ ہے آخا کا الوداعی دیدار کرنے دے نے فرمایا آنے دو اس کو کہا کہ بیٹا بتا کیا ہوا کہا ایک مرتبہ آپ سفید درست کر رہے تھے میں کچھ آگے پیچھے تھا تو آپ نے چھڑی لے کر مجھے ایسے مارا پیٹ کی طرف اب میں بدلہ لینا چاہتا ہوں آنکھ کا بدلہ آنکھ چھڑی کا بدلہ چھڑی گھوسے کا بدلہ گھوسا ہوتا ہے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں صحابہ کرام تیش میں آ گئے مذہب میں آ گئے بس چلتا ٹکا بوٹی کر کر جانوروں کے گت کے حوالے کر دیتے میرے محبوب کو ایسی حالت میں صدمہ پہنچاتے ہیں کہا لے بیٹے یہ چھڑی ہے اصا رکھا ہوا تھا کہا مارا اور ایک قدم آگے جرت دیکھی ہے ان کی کہنے لگے آخا آپ نے جب ہمیں مارا تھا تو جسم پر چادر نہیں تھی ہماری آپ کی چادر ہے چادر ہٹائیے آخا چادر ہٹائے لوگوں کی ہچکیاں بن گئی دھاڑے مار مار کر رونے لگے اللہ اکبر کیا اس کے سینے کے اندر ہے اب جو چادر ہٹائی صحابی چمٹ گئے فرمایا چاہتا تو یہ تھا کہ آخا آپ کے جسم اتھر سے میرا جسم لگے اس حصے پر جہنم کی آگ آرام ہو یہ چاہتا تھا اصل میں میں یہ محبت اگر آ جائے فاقع مشکلات بیوی کا ستانا ایک مشہور نہوی ہے امام بیوی بالکل نہ فرمان کہا کہ بھی کیسے رکھتے ہو فرمایا کہ جنت کی دو سیڑھیاں ہیں ایک شکر کی سیڑھی ہے ایک صبر کی سیڑھی ہے اگر بیوی صحیح ملتی شکر کر کر جنت میں چلا جاتا اور یہ بیوی نافرمان ملی ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تانے دیتی ہے تو میں صبر کرتا ہوں صبر کی سیڑھی سے جنت میں چلا جاتا ہوں مومن کے لیے ہر حالت نعمت ہے مصیبت آئے بیماری کہاں سے آئی ٹی بی کس نے دیا قرض کس نے دیا ملیریا کس نے دیا گندا پڑوس کس نے دیا غلط مالی کے مکان سب اللہ دینے والا سب اللہ دینے انا للہ ہم اللہ کے وہ انا الہی راجی راجیون اور اللہ کی طرف لوٹنے والے اللہ کے اللہ کے طرف لوٹنے والے ان دو کے درمیان سب بیماری اللہ صحت اللہ عزت اللہ ذلت اللہ جوانی اللہ بڑھاپا اللہ خاص مکان اللہ سب اے اللہ تو جیسے رکھے امراضی جس کو کہتے ہیں ہماری عام اردو زبان میں مل ہو جانا مارو مار کھانے تیار بھوکا رکھو بھوکا رہنے تیار اب ایسی زندگی میں جو لذت آتی ہے اور جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور زندگی میں مزہ نہیں مصیبت آئے گی صاحب اس دنیا میں سورج کے بغیر کوئی رہنا چاہے اس دنیا میں چاند کے بغیر یہ دنیا چاند سورج کے ساتھ پیدا کی گئی ہے یہ دنیا مصیبتوں کے ساتھ مسائب کے ساتھ دنیا میں اگر کوئی نہیں صاحب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تو دنیا کا ایک نمبر کا جھوٹ کا اوارڈ اسے دو ایک نمبر کا جھوٹا ہے یہ نہیں ہو سکتا آئے گی مصیبت ہے لیکن اہل دنیا ہر مصیبت کا فائٹ کرتے ہیں ارے بیماریاں بھگاؤ مستقل ایک ڈپارٹمنٹ فائلیں لگی رکھی ہوئی ہیں یہ بیماریوں کی یہ عملیات کی یہ اسکن کی یہ آنکھوں کی یہ چشمے کی اور یہ اندرونی یہ باہر یہ گراؤنڈ فلور یہ اپر فلور یہ فرسٹ فلور مرتا ہے ساری زندگی اور یہ ہے کہ آرام سے مزے میں ہے تو دے رہا ہے اللہ تو یہ لینے والا اب دنیا دار الاسباب بنایا ٹھیک ہے دوا دارو کر لیتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ اہل دین اور اہل تقوا کے لیے دنیا بھی دنیا کے اندر مصیبتیں بھی نعمت ہیں اللہ کی طرف سے صاحب کہنے لگے کہ ہم اللہ سے کہیں اللہ تو ہمیں بیماری دے دے اے اللہ ہمیں تو مصیبت جب نعمت ہے تو نعمت مانگنا چاہیے حضرت نے توقف فرمایا کہا کہ بر محل بر موقع ہم اس کا جواب دیں گے مجلس ختم ہونے نہیں پائی ایک آدمی آیا اسے دمبل تھا دمبل ایک مصیبت ہے تکلیف دہ بیماری ہے اب اگر کہیں اے اللہ اس دمبل کو باقی رکھ تو یہ ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دمبل اور مصیبت بیماری کو باقی رکھ اور اگر یہ کہیں اے اللہ اس دمبل کو ختم کر دے تو پھر یہ پکڑ لیں گے حضرت اب تک تو کہہ رہے تھے کہ بیماری نعمت ہے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے محبوب کی نشانی ہے اور محبوب کی نشانی کو نکالنا چاہتے ہیں بڑوں کی بڑی باتیں ہوتے ہیں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ آدمی آیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ بیماری بھی نعمت ہے دمبل بھی نعمت ہے لیکن اے اللہ ہمیں سہنے کی طاقت نہیں ہمیں معاف فرما دے سہنے کی طاقت نہیں ہے پایا بڑے کا گوشت اور بڑے کی جو گت کی نلی ہے دودھ پیتے بچے کو پلاؤ نعمت ہے لیکن اس میں سہنے کی طاقت نہیں ہے اللہ اے اللہ یہ بیماریاں پیغمبروں نے جو برداشت کی ان کو آرے سے کاٹا گیا آگ کے حوالے کیا گیا زمین میں نیچے ڈال کر اوپر ڈھکن ڈالا گیا یقیناً نعمت ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت ربنا لا تحمل علینا اسرن کما ماں حمل تنل من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا مالا طاقت لنا بھی اے رب یقیناً ہر بیماری نعمت ہے ہر مصیبت نعمت ہے مالا طاقت لنا بھی ہم میں سہنے کی طاقت نہیں مولا بہت کمزور ہے مولا بہت کمزور ہیں رحم کرنا ہے اللہ یہ آئے گا فخر و فاقہ یہ آئے گی مصیبتیں لگتا ہے ہم تیری یاد سے غافل ہو جائیں گے جس کو تیرے محبوب نے فرمایا کادل فخر وین کفرا کہ فخر و فاقہ کبھی کبھی کفر کی طرف لے جاتا ہے مولا رحم کا معاملہ ہم نہیں سہ سکتے ہے نعمت ضرور اللہ کی محبت نبی کی محبت آخرت کا تصور غالب ہو جائے یہ سب دنیا کی نعمتیں یہ دنیا کی مصیبتیں کوئی مقام نہیں رکھتی ایک آدمی غریب تھا بیکاری تھا روزانہ لیٹری لیتا شام کو ریزلٹ دیکھتا صبح میں لیتا شام میں ریزلٹ دیکھتا ہر دن ناکامی ہر دن ناکامی ہر دن ناکامی آٹھ آنے کا روپے کا ٹکٹ لیتا شام میں نتیجہ دیکھتا ایک سال دو سال بیس سال کے بعد ایک روپے کا ٹکٹ لیا شام میں نتیجہ آ گیا کہ تیرے ایک کروڑ روپیہ سینکشن ہو گیا لاٹری نکل گئی تیری حلال و حرام چھوڑو لیکن تجھ کو بامبے میں آ کر لینا پڑے گا فوراً دوڑا دوڑا بسوں کی طرف بس میں کوئی سیٹ خالی نہیں ٹرین کی طرف دوڑا کوئی ریزرویشن نہیں مل رہا تتکال دیکھا تو نہیں ملا ہوائی جہاز کی کوشش کی نہیں ملا اب مرتا کیا نہیں کرتا ایک کروڑ کا سوال ہے تو اس نے یہ کیا کہ چلو جنرل ڈبے کا لوکل ڈبے کا ٹکٹ لیا اور جنرل ڈبے میں وہ سوار ہو گیا وہاں بھی اسے بیت الخلا میں جگہ ملی لوگ آتے پیشاب کرتے تو باہر جاتا پھر وہ لوگ فارغ ہو کر جاتے تو اندر رہتا اب اے سی چیئر کار میں اسی ٹرین سے سفر کرنے والے ہیں A C first class second class میں سفر کرنے والے ہیں اور یہ بندہ بیت الخلا میں مے جون اور اپریل کی گرمی میں بیت الخلا میں اس نے بمبئی تک کا سفر کیا اے سی چیئر کار میں جو سفر کیا پلیٹ فارم پر آئے اور یہ آئے ان دونوں کو پوچھو کہ تمہارا سفر کیسے رہا وہ جو چیرکار میں تھا اے سی فرسٹ کلاس میں تھا وہ دنیا کے جھمیلے سنائے گا ارے یار کراسنگ کے وقت جو ہے ٹرین رک گئی تھی لال بتی لگ گئی تھی فلاں اسٹیشن میں رک گئی تھی بڑی پریشانی تھی اور نزلہ ہو گیا اے سی کی وجہ سے کھانا ٹائم پر نہیں ملا ٹرین وقت پر نہیں آئی دنیا کی پریشانیاں لیکن جب اس سے پوچھو جو جنرل بوگی کے اندر بیت الخلا کے اندر بڑی مشکلوں سے کھائے پیے بغیر لوگوں کا پیشہ پاخانہ سوم کر یہ بامبئی تک پہنچا ارے یار مجھے پتا ہی نہیں لگا کیوں نہیں لگا میرا خیال ایک کروڑ پر لگا ہوا تھا کیا رب کی نعمت اور رب کا دیدار ایک کروڑ روپے سے کم کا ہے جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو جنتی جنت کی نعمتوں کو بھلا دیں گے اللہ کہے گا اے جنتی تمہیں سب کچھ مل گیا جنتی کہیں گے جو چاہا تھا اس سے کروڑ درجے زیادہ ملا نہیں ابھی کچھ نہیں ملا ایک چیز ہے میں بتانے والا ایک چیز ہے میں تمہیں دکھانے والا اللہ اپنا دیدار کرائیں گے ہمیں بھی اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے بلا حساب و کتاب اللہ جنت نصیب فرمائے حساب و کتاب ہوگا پھنس جائیں گے پھنس جائیں گے نہیں دے پائیں گے ٹرافک والا دس بیس روپے لے کر چپتا کرے چلو بچ گئے حساب و کتاب کرنے لگا لاؤ تمہارا آر سی بک لاؤ تمہارا جو ہے انشورنس لاؤ ٹیکس لاؤ پیپر لاؤ اب پکڑے گا کہیں نہ کہیں وہ کسٹم والا کچھ لے دے کر سلام بلام سے کہے کہ چلے جاؤ بلا پاک ہو گئی پکڑ لے ہزار چیزوں کا وہ ماخذہ کرے گا دنیا کے یہ نالائق حرام خور رشوت خور پکڑے تو آدمی مصیبت میں میرے اللہ اگر تو مواقع کرے گا ہماری کیا حالت ہوگی اللہ میں حاصل نہیں حساب بغیر حساب و کتاب کے آخا کے جوتوں کے صدقے میں آخا کے نسبت کے آخا کے غلام آخا کے امتی آخا کی جو ہے نوکر ہونے کے صدقے میں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت نصیب فرما تو اگر پکڑے گا ہم جن نہیں دے پائے ایک سجدے کا جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس ایک سجدے کا جواب نہیں ہوگا بنو اسرائیل کا ایک عابد تھا پانچ سو سال تک ایک آن بند کرے بغیر اللہ کی عبادت کیا وہ اخلاص کے ساتھ اور اللہ سے کہا دے دے جنت اللہ نے کہا ایک کام کرو میاں کو ذرا جنت اور جہنم کی سیر کرا لاؤ ذرا ٹور کرا لاؤ صاحب اب گئے کہا دیکھو یہ جنت الفردوس ہے یہ جنت المالا ہے یہ فلسرات ہے اور یہ عرش ہے یہ کرسی ہے یہ پورا جو ہے ٹور چل رہا ہے آتے آتے آتے جہنم سے پانچ سو سال کی مسافت پر پانچ سو سال کی دوری اگر تیز رفتار گھوڑا دوڑے اتنی دور پر فرشتوں نے ان کو کھڑایا دیکھیے صاحب جا... ارے پہلے یہاں سے نکالو اس کی جھاپیں مار رہی تفیش مار رہی ہے ارے نکال ارے سنو تو صحیح سنو بھائی یہ جہنم کا نچلا طبقہ یہ پہلا فلور یہ سیکنڈ فلور یہ زانیوں کا عذاب یہ شرابیوں کا یہ ارے بھائی پہلے نکالو بات کرتے کرتے حلق سوکھ گیا اور کہنے لگے مجھے کٹورا پانی دو کہا کہ پیسے لاؤ یہ تو دنیا نہیں ہے کہ تم نے بور مارا پانی آ گیا نل کولا کاویری کا واٹر آ گیا نکالو کہا کہ پیسے نہیں کہا ایک کٹورا نمودار ہوا بڑے کہا غیر سے آواز آئی جس نے اپنی زندگی میں پانچ سو سال عبادت ایک لمحے کے بغیر ایک آنکھ کو جھپکے بغیر جس نے کی ہو آج وہ دے کر ایک کٹورا پانی لے پیاس میں تڑپ رہے تھے پانچ سو سال ان کی عبادت دی اور ایک کٹورا پانی پی لیا کب بھاگو صاحب کہاں کا لگایا سیر و تفریح چلے اللہ کے پاس اب آیا اللہ کے پاس اللہ نے کہا بتاؤ عمل سے جانا چاہ رہے تھے نا عمل کہاں ہے تمہارا نہیں اللہ ذرا پیاس لگی ایک کٹورا پانی پی لیا ایسے کتنی ندیوں کو تم نے پیا ہوگا دنیا میں کتنے نیوالے کھانے کھائے ہوں گے کتنے میٹر کپڑا پہنا ہوگا میری زمین پر کتنا چلا ہوگا میرے دھوپ کی شواؤں کو کتنا لیا ہوگا میری چاند کی کرنوں کو کتنا لیا ہوگا کتنا پھل کھایا ہوگا کتنی سبزی کھائی ہوگی اور میری پیدا کی ہوئی عورتوں سے کتنا تم نے فائدہ اٹھایا ہوگا اولاد سے کتنا دل کو سکون کہاں دو حساب اب رونے لگے نہیں اللہ آپ کے فضل سے مجھے جنت نہیں جا سکتے ہم اسی لیے ہمیشہ دعا کرو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت نصیب فرمائے پکڑے جاؤ گے نہیں جواب دے پاؤ گے اللہ کہے جاؤ جاؤ محبوب کے تم غلام ہو محبوب کے تم امتی ہو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے ذرا دل کے سہارے کی بات کیا کرتے تھے حضرت فرماتے تھے میاں تم مرضی سے مسلمان بنے تھے یعنی ماں کے پیٹ کے اندر تم سے کہا گیا کہ تم مسلمان بنو گے یہودی بنو گے اللہ نے نہ بنایا ارے میاں تم مرضی سے نماز کو آئے تھے اللہ نے تمہیں نماز کی توفیق دی ورنہ ایک لاکھ کے اندر صرف دس بیس لوگ کیوں آتے ہیں نماز اللہ نے بلایا اللہ نے تمہیں جمعہ دیا اللہ نے تمہیں ٹوپی دی اللہ نے داڑھی دی اللہ سے کہو اے اللہ بغیر مانگے کے ایمان دیا بغیر مانگے کے ٹوٹی پوٹی نماز دی تھوڑی بہت داڑھی دی اے اللہ تیرا احسان ہوگا بغیر مانگے جنت بھی دے دے مانگو اللہ سے ہم نے مانگا نہیں تھا اتنا کچھ دیا اے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے رب کا بغیر مانگے جنت دے دے تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے مانگو لیکن دوسری طرف ایک واقعہ بھی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں گئے وہ اور ایک توتا وہ ٹائی ٹائی کر کر اپنا آواز کر کر دم توڑ کر مر گیا اب اس طوطے کی موت کو دیکھ کر یہ دھاڑے مار کر رونے لگے چیخے مار کر رونے لگے ابھی مہمان میزبان پریشان یا اللہ کیا ہو گیا توتا ان کا خلئی لگتا ہے ماما لگتا ہے رشتہ دار لگتا ہے ان کے مرنے سے یہ کیوں رو رہے ہیں بڑوں کی بڑی باتیں ہوتے ہیں اس بزرگ نے فرمایا جب میں آ رہا تھا یہ توتا انسانوں کی بولی بول رہا تھا اس کو سکھا دیا جائے سلام علیکم سلام علیکم خیریت خیریت جو کہتے ہیں ریپیٹ کرتا ہے ایسے بچ کر دی گئی اس کو سکھا دیا گیا سلام کیا تو سلام کیوں آئے تشریف رکھیے بیٹھی ہے بہت ساری باتیں اس کو انسانوں کو سکھا دی گئی اس کے بعد توتا جب مرنے لگا تو انسان کی بولی نہیں بولا بلکہ وہ اپنی جو فطرت ہے ٹینٹ کرنا وہ کر کے مر گیا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ ظاہری نماز یہ تو ایکٹنگ ہے روزہ ایکٹنگ ہے حج ایکٹنگ ہے خدا نہ کرے مرتے وقت دل کا کفر زبان پر آ جائے معاملہ الٹا ہو جائے گا اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے ربنا لا تزغ قلوبنا باد اذ تنا وہ لنا من لدنك کا رہما اے رب مانگا نہیں تھا ایمان دیا مانگا نہیں تھا نماز دی مانگا نہیں تھا قرآن دیا اے رب اپنے فضل سے جنت بھی تو تو دے دے ہم جہنم میں جائیں گے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صدمہ ہوگا بہت روئے گے اے اللہ ان کے رونے کی لاچ رکھتے ہوئے ان کو رونے سے بچانے کے لیے ہمیں جنت و رحمت فرما دے یہ دعا کیا کرے کیا پڑھتے ہیں صاحب دنیا کے پیچھے اس دنیا کا کوئی اینڈ نہیں ہے پڑھو گے عذاب اور مصیبت کو دعوت دو گے میں نے کہا تھا نا اگر کوئی کہتا ہے مجھے نوکری کے اندر پرموشن مل گیا وہ دنیا کے کسی کتے سے مبارکبادی لے مجھے دل کو صدمہ ہوتا ہے کوئی کہتا ہے میں نے ٹھیلے سے ماؤس کی گاڑی سے دکان خاص کر لیا نہیں وہ کسی اور کو میں نے کہا جب تو ماؤس کی گاڑی چلا رہا تھا تب بھی دو روٹی کھا رہا تھا اب تو نے اپارٹمنٹ کے اندر شاپنگ مال کے اندر دکان لے لیا دو لاکھ کا اب بھی دو روٹی ہی کھائے گا سننے کے بسکٹ تو نہیں کھائے گا آرام تھا اس میں ٹھیلا ڈھکلا موز بیچا اللہ نے روزی دے دی اب مر کرنٹ کا بل بن لائٹ کا اور جو ہے ٹیلی فون کا نوکروں کا چاکروں کا اے سی کا عذاب ہے عذاب بھائی میرے عذاب ہے تو دنیا میں آنے والی مسائب دنیا میں آنے والی الجھنیں ہم اللہ سے محبت کریں اللہ کے دین سے محبت کریں جنت کی طرف نگاہ ہو جیسے جس کے کروڑ کی لاٹری نکلی ہے راستے میں پیشاب سنگا پاخانہ سنگا دھکے لگے لوگوں نے دی لوگوں نے کنجوس کہا لوگوں نے اس کو مردود کہا ملون کہا کچھ نہیں اس کی نگاہ کروڑ کی طرف ہے ہماری نگاہ جنت کے ہوروں کی طرف ہے ہماری نگاہ اللہ کے عرش کی طرف ہے ہماری نگاہ حوض کوثر کے پانی کی طرف ہے ہماری نگاہ جنت کے وہ ہور جس کا تھوک کا ایک ذرہ صاف سمندر کے پانی کو مٹا کر دے گا وہ جنت کی ہور جس کا پردہ اگر دنیا کے سورج کے سامنے آ جائے تو دنیا کا سورج اندھیرا ہو جائے گا کیا لینا دینا مقدمے کا کیا لینا دینا جیل کا کیا لینا دینا بیما آ کتنا دیتا ہے اللہ تو تو میرا محبوب ہے دے محبت کرتا ہے دینا حضرت ظاہر کو آپ نے جو بھیچ لیا حضرت ظاہر نے پہچان لیا یہ میرے محبوب کی آن دبانے سے تکلیف ہوتی ہے جسم بھیجنے سے تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ محبوب کر رہا ہے اب اس میں کوئی تکلیف نہیں اب الٹا الٹا نام گنا رہے ہیں ماما جانو چچا جانو خلئی صاحب ہو پڑوس ہو مالک مکان ہو فلا یار کالج کا دوست اسکول کا لال لمبا گنا رہے مزہ مل رہا ہے صاحب کیوں محبوب کی طرف سے تکلیف ہو بھیجنا ہو تو لذتیں آیا کرتی ہیں محبتیں آیا کرتی ہیں دنیا میں مصیبتیں سب کو آتی ہے اہل دنیا ہر مصیبت کے پیچھے جاتے ہیں اور اہل آخرت مصیبت کے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع ہوتے ہیں مصب الاسباب کی طرف جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عجیب و غریب حادثہ آئی عورت کہنے لگی میری طرف سے بچہ حلال ہے صاحب لیکن آپ کے بیٹے کی طرف سے حرام ہے میں مجبور صنف نازک میرا قابو میرا بس نہیں چلا جبرن اس نے میرے ساتھ زنا کیا بدکاری کی کون کہا کہ آپ کے بیٹے آپ کے پرزن ابو شاہما رو کام گئی حضرت عمر فاروق کی نکلا نیام سے تلوار نکلی کہاں کہاں ابو شاہما تلاشتے ہوئے گئے گھر کے اندر اور گھر کے اندر جو گئے دروازے کو کھٹکھٹایا بہو صاحبہ آئی کہاں ابو شہما ہے کہاں ہے کیا کر رہا ہے کھانا کھا چلو یہ زندگی کا اس کا آخری کھانا ہے پھرا گئی بہو صاحبہ کہا کہ اٹھ کبھی میں ابو شاہما کیا کیا تو نے ہم ہوتے آپ ہوتے تو لاکھ عذر کرتے دلائل بیان کرتے جھوٹ موٹ سے کام لیتے لیکن وہ بھی خدا رسول کے خوف کرنے والے آخرت سے ڈرنے والے وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر ان کا جو ہے عقوبت پا کر دنیا کے اندر ان کی حد کو قائم کر کر اللہ کے عذاب سے بچ جائے تو ان کی چادر پکڑی غصے کے ساتھ اٹھایا یہ تیری زندگی کا آخری لقمہ ہے ابو شہما ابو شہما رونے لگے ابو جان یقیناً کسی نے مجھے زبردستی شراب کلوا دی تھی اور نشے کے اندر میں نے جو ہے بدکاری کر دی اور مجھ سے زنا ہو گیا یہ آپ میں لائق ہوں کہ میرے جسم پر کوڑے مارے جائے اور مجھ پر حد قائم کی جائے لیکن اللہ رسول کا واسطہ کہ آپ مجھے شرمندہ نہ کرے لوگوں کے سامنے لوگ کہیں گے عمر کا بیٹا ہو کر شراب پی عمر کا بیٹا ہو کر زنا کیا کھینچتے ہوئے ایک جانور کتے گدے کی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا اور پٹک دیا گڑ گڑاتے رہے قدم پر آپ نے سر رکھا عمر میرے پر رحم کا معاملہ کرو لوگوں عمر سے درخواست کرو لوگوں کی چیخیں نکل گئی لوگوں کی آہیں نکل گئی عمر یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کہا کہ جلات کہاں ہے بلاؤ کیا ابو شہمام مر جاتے ہیں کیا ابو شہما پر حد قائم ہو جاتی ہے یا حضرت عمر فاروق اس عورت کے کہنے پر معاف کر دیتے ہیں اور پچھلے جو واقعات باقی رہ گئے ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تبالک تعالیٰ ہر مصیبت کو ہماری ہلکی فرمائے ہماری نگاہوں کو آخرت کی طرف پھیرے آمین واخردان الحمد للہ